کے ایک بینک سے متعلق ہے یہاں پہ ایک بینک میں ایک ایک ہزار گرہم کی بانڈ بنتی ہے جو کہ انٹرسٹ تو اس پہ نہیں ملتا لیکن ہر پندرہ دن کے بعد اس میں ڈرا ہوتا ہے جس سے لوگوں کو دس ہزار گرہم سے اوپر کا مال ملتا ہے انعام کے طور پر تو یہ کہاں تک جائز ہے اس طرح کے بانڈ بنانا اور اس طرح کے بانڈ بنا کے چیزوں کا فائدہ اٹھانا کیونکہ اس میں سود تو نہیں ملتا لیکن انعام ملتا ہے آپ بتائیں پلیز آج یہ تو میرے بھائی اقبال بھائی وہ نامی بانڈ والے میرے خیال میں شاید کچھ سلسلہ ہے اس سے بچنا ہی چاہیے کہ وہ جو آپ نے آپ نے ہزار دیا اور ہزار ہی واپس لے لیا یا پندرہ ہزار دیا پندرہ ہزار ہی واپس لے لیا تو وہ جو زیادہ آئے وہ کس چیز کے آئے کوئی تجارت آپ نے نہیں کی ان کے ساتھ تو یہ تو یہ ہوتا ہے ہاں کوئی چیز آدمی اگر خریدے نا تو وہ اس پر جیسے انعام دیتے ہیں وہ تو یہ ایسی لاٹری جو ہے نا کہ پندرہ ہزار دیا وہ پندرہ ہزار سے یعنی وہ سودی کاروبار کریں گے اور کسی ایک کو اس میں سے کچھ لاٹری نکال کر دے دیں گے تو یہ ناجائز ہے اس سے بچنا چاہیے یہ سب اس طریقے سے ہی ہے سودی کاروبار سے وہ ایک کو دے دیتے ہیں دوسروں کی کمائی جو ہے تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ہاں، کوئی تجارت وغیرہ کا سلسلہ کرنا چاہیے وہ جائز ہے ان سے بچنا چاہیے